حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا کیا اے اللہ کے رسول وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا آپ نے فرمایا میں نے سر کے بالوں کو جمایا ہوا ہے اور قربانی کے جانور کو قلادے پہنائے ہوئے ہیں اس لیے میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھیالیس